توبہ کرو گے کہ نہیں کرو گے آج نہیں جانے دیں گے ایسے اس مدرسے سے جب تک سارے جتنے بے نمازی ہیں نماز سے نماز پڑھنے کا پکا ارادہ نہیں کر لیں گے جتنے بے جہادی ہیں جہاد کرنے کا پکا ارادہ نہیں کر لیتے نماز چھوڑنا بھی گناہ جہاد چھوڑنا بھی نماز کا انکار بھی کفر جہاد کا انکار بھی نماز کی مخالفت بھی گمراہی جہاد کی مخالفت بھی نماز بھی فرض کرنے والا اللہ جہاد بھی فرض کرنے والا اللہ نماز جس طرح سے رکو سجدے سے ادا ہوتی ہے جہاد تلوار خنجر سے ادا ہوتا ہے جہاد بھی نماز بھی نبی نے پڑھ کے دکھائی جہاد بھی نبی نے کر کے دکھایا جہاد بھی نماز بھی قرآن کے پاروں میں اتری جہاد بھی قرآن کے پاروں میں میں آیا چار سو چوراسی آئے اللہ رب العالمین نے اس فریضے پہ نازل کر لی ہے یاد رکھنا جس آدمی کے جسم پر جہاد کی مٹی نہیں لگی افسر ہو ملازم ہو تاجر ہو حکمران ہو عوام ہو جس کے پاؤں پہ جہاد کی مٹی نہیں لگی اسے اپنی زندگی پہ توبہ کرنی ہوگی اسے رونا ہوگا اس مٹی کے بغیر آگے جانا بہت مشکل ہے اگر اس جہاد کے بغیر گزارا چلتا ہوتا آقا مدنی مسجد نبی چھوڑ کے نہ جاتے مگر سو سال کی عمر میں مسجد نبی چھوڑ کے ہاتھ میں تلوار لے کے تبوک میں گئے تھے مسجد نبی میں تعلیم بھی کر رہی تھی تزکیہ بھی کر رہا تھا سارے کام کر رہے تھے لیکن جب نبی گئے ہیں ہمیں بھی جانا پڑے گا نبی زخمی ہوئے ہیں ہمیں بھی زخموں کے لیے خود کو پیش کرنا پڑے گا اگر ہم نے پیش نہ کیا قیامت کے دن حوض کوثر پہ بہت مشکل پیش آ جائے